السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین الدوان الظالمین واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشد ان محمد ابد و رسول صلوات اللہ وسلم علیہ ولیہ ولا صحاب و منی تدابی وسن سنت ہی علیہ الدین وبعد معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات سامعین و سامعات بڑے گناہوں کی پہچان آپ لوگوں کے سامنے مسلسل ہر ہفتہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب تک چودہ علامتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں آج پندرہویں علامت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ یہ ہے کہ جس گناہ یا شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات فرمایا ہو بیزاری کا اظہار فرمایا ہو کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں میں اس سے بری ہوں تو ایسی صورت میں وہ گناہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے اگر وہ بڑا گناہ نہ ہوتا تو آپ اس سے برات کا اظہار نہ فرماتے چند گناہوں کے بارے میں آپ نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں یا میں اس چیز سے بری ہوں وہ ساری حدیثیں وہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا ہے وہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے نہ ہمارا مقصد ہے بصری پہچان ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے اور کچھ دلیلیں یا کچھ علامتیں یا کچھ شواہد اور حدیثیں پیش کر دیتے ہیں تاکہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے تو آئیے کچھ ایسے گناہوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں ان سے بری ہوں ایسے بخاری کی روایت ہے کہ ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوئی تو انہیں غشی تاری ہو گئی اور ان کا سر ان کی کسی بیوی کے گود میں تھا تو ان کی بیوی نے کوئی بات کہی تو وہ کچھ جواب نہ دے سکے لیکن جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے یہ فرمایا انا بری بر یا امین ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس چیز سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں پھر کیا کہا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری و والشاقہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالقہ سے بری ہیں حالقہ سے بری ہیں شاقہ سے بری ہیں سالقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت اپنی آواز بلند کرے اس کو سالقہ کہا جاتا ہے چیخنا یا اور رونا اور دھونا یہ سالقہ کا معنی ہے آواز اونچی نکالنا اور حالقہ کہتے ہیں جو اپنی با اپنے بال کو مڑا دے مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت کسی کی موت آ گئی یا کوئی پریشانی آ گئی تو اپنے بال کو مڑا دے اسے حالقہ کہا جاتا ہے وہ شاقہ شاقہ کہتے ہیں جو اپنے گریبان کو پھاڑے جیب کو یعنی گریبان کو پھاڑے کپڑوں کو پھاڑے اس کو شاقہ کہا جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں تو اسے معلوم ہوا کہ وفات پر یا مصیبت پر چیخنا چلانا رونا پیٹنا یا گریبان چاک کرنا یا کپڑے پھاڑنا یا اپنے بال کو مڈا لینا یہ سب بڑا گناہ ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ہندوستان میں جب وہ کسی کی موت ہوتی ہے ہندوؤں کے ہاں تو ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بال کو مڈا دیتے ہیں یہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے نا عزب اللہ یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ سب کرنا اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے ہم اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کے اندر خیر ہوتا ہے بھلائی ہوتی ہے بہتری ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم گرچہ بظاہر اس کے اندر نقصان ہے گرچہ بظاہر اس کے اندر تکلیف ہے لیکن اسی کے اندر ہی بھلائی ہوتی ہے حضرت خزیر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی اسی کے اندر بھلائی تھی بچے کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی کے اندر بھلائی تھی تو بظاہر کوئی شر نظر آتا ہے لیکن اسی کے اندر خیر ہوتا اللہ بہتر جاننے والا رات کے بعد ہی صبح آتی ہے رات کے بعد صبح آتی ہے اور تنگی کے بعد آسانی آتی نمال اسر اسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا چھ سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا آٹھ سال کے ہو گئے دادا کا انتقال ہو گیا یتیمی کی زندگی آپ نے گزاری ابو طالب جو آپ کے مشفق اور مہربان چچا تھے انہوں نے آپ کی کفالت کی لیکن کون جانتا تھا کہ وہ لڑکا یا وہ شخص جو جس نے اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھا اور چھ سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہو گئی آٹھ سال کی عمر میں دادا کی وفات ہو گئی کسے معلوم تھا کہ آگے چل کر کے پوری دنیا کا امام بنے گا سب کا پیشوا اور رہبر بنے گا تو اللہ رب العامن کے فیصلے پر جب انسان راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کے اندر خیر کرتا ہے اللہ کے ہر فیصلے کے اندر خیر ہے لہذا جو بھی مصیبت آئے تنگی پریشانی آئے ہمیں اس فیصلے کو ماننا چاہیے جھیلنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے کچھ لوگ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ صبر نہیں ہے صبر پہلی بار جب مصیبت آتی اس وقت ہوتا ہے اور جب وہ گزر جاتا ہے تو انسان کو صبر ہو ہی جاتا ہے لہذا صبر ان دسدل الا جیسا کہ اللہ کے حدیث ہے کہ پہلی بار جب تکلیف آتی اس وقت انسان کو صبر کرنا یہ نہیں کہ گزر جائے تکلیف پہلے انسان رو لے دھو لے اب کہے کہ میں نے صبر کر لیا نہیں اس کو صبر نہیں کہا جاتا ہے لہذا یہ بڑا گناہ ہے کسی کو فات پر رونا چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا یا اپنے کپڑے پھاڑنا یا سر کا مڈا لینا بال کا مڈا لینا یہ ساری چیزیں بڑے گناہوں میں ایسی آتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات کا اظہار فرمایا ایسے ابو موسا سری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دوسرے الفاظ ہیں کہ کہ اللہ کے سن فرمایا انا بری ام ممن حلقا وسلقہ و خرقا کہ میں بری ہوں اس شخص سے جس نے اپنے بال مڈا لیے اور جس نے اپنی آواز بلند کی چیخا چلایا وہ خرقا اور جس نے اپنے کپڑے کو فاڑا امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے سی الجامع میں اس حدیث کو بیان کیا پہلی جو حدیث تھی اس میں عورت کا ذکر تھا سالقہ حالقہ شاق کا کہیں یہ بات انسان کو سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بھائی یہ تو عورت کے متعلق ہے مرد کے متعلق نہیں ہے تو اس میں آپ نے عام بیان کیا ممن حلق و سلق و خرق لہذا وہ سب کے لیے مرد ہو یا عورت عورتیں چونکہ ان کے ہاں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے وہ جلدی جذبات میں آ جاتی ہیں اس لیے بطور خاص آپ نے ان کے لیے بیان کیا یا اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں ماتم کیا کرتی تھی چیختی اور چلاتی تھی ان کی طرف سے زیادہ یہ ہوتا تھا اور آج بھی یہ چیز ہے مرد صبر کر لیتا لیکن عورتوں کو صبر کم ہوتا ہے تو اس لیے بطور آپ نے بیان کیا اور نہ وہ گناہ سب کے لیے ہے مرد کرے گا تو بھی گناہ ہوگا بڑا گناہ ہوگا ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں بری ہیں اور جن سے اللہ کے رسول بری ہوں اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے ان سے فرشتے بری ہیں نیک لوگ بری ہوتے ہیں لہذا یہ بڑا گناہ ہے اس طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے جس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا کیا فرمت انا من ہو بری ان ایما رجن ام من الدم ہی قتل ہو میں اس آدمی سے بری ہوں جس نے کسی کو امن دیا اس کے خون کو معاف کر دیا پھر اسے قتل کر دیا فانا من القاتل بری میں قاتل سے بری ہوں وہ ان کان و کافرا اگرچہ مختول کافر ہی کو نہ ہو یعنی آپ نے کافر کو امان دیا پناہ دے دی اور پھر آپ نے اس کے ساتھ خیانت کیا اسے قتل کر دیا اگرچہ وہ کافر ہے غیر مسلم ہے تو بھی اس کی جان کی قیمت ہے اور اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اسلام نے ہمیں سب کی جان کی حفاظت کی تعلیم دی سب کی جان کی قدر کی تعلیم دی ہے لہذا مسلمان ہوں یا غیر مسلم سب کا قتل کرنا شریعت کے اندر بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مقتول کافر ہے جسے قتل کیا گیا وہ اگرچہ کافر ہے لیکن میں ایسے آدمی سے بری ہوں جس نے قتل کیا قتل کرنے والے مسلمان آپ مسلمان سے برات کے اظہار فرماتے ہیں اور جسے قتل کیا گیا وہ کافر ہے لیکن پھر بھی آپ نے برات کا اظہار فرمایا آپ سمجھے دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر خون کی کتنی قدر و قیمت ہے انسانی جان کی کتنی بڑی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے دین اسلام کے اندر کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو قتل کرنا ہمارے لیے قتل جائز نہیں ہم اپنے اخلاق سے اس کو دین کی دعوت دیں اسلام کی دعوت دیں اچھا معاملہ کریں اچھا ویوہار کریں اسے قتل کرنا قطن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں حرام ایسا کرنا اور ایک ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مرادف ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر شاد فرمایا لہذا فرماتے میں ایسے انسان سے بری ہوں جو کسی کو امان دینے کے بعد اسے قتل کر دے آج آپ دیکھیں کوئی ملک ہوتا ہے ملک کا سربراہ غیر مسلموں کو اپنے ملک میں بلاتا ہے علاج کے لیے تعلیم کے لیے ان سے سیکھنے کے لیے روزی کی تلاش کے لیے لوگ آتے ہیں انہیں باقاعدہ ویزا دیا جاتا ہے ان کی جان کو گویا کی امان دے دیا گیا ہے لہذا اس شخص کی جان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اس ملک کے سربراہ اور وہاں کے ذمہ داروں پر عائد ہوتی ہے غیر مسلم ہی کیوں نہ صحیح مسلمان ملک ہے آتا ہے بالکل اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہوگا بدعہدی ہے یہ اسلام امانت داری کی تعلیم دیتا ہے دیانت کی تعلیم دیتا ہے بدعہدی اور خیانت اور غدر اور بے وفائی کی سے انسان کو دین اسلام دور رہنے کی تلقین کرتا ہے لہذا اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں قدر کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بری ہیں یہ حرام ہے شریعت کے اندر پھر آفرماتے غدر یوم القیامہ وہ قیامت کے دن غدر اور بے وفائی اور خیانت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا ابن ابن اور حبان کی حدیث ہے جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا لوگ پہچان جائے گے کہ اس نے خیانت کی تھی اس نے کسی کو قتل کیا تھا بدہدی کی تھی اس نے وعدہ توڑ دیا تھا اس نے وعدہ توڑ دینا منافق کی علامت میں سے ہے اللہ کے سر کی حدیث وعدہ دیا کہ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں لیکن قتل کر دیا اس کو یہ حرام ہے شریعت کے اندر کسی کے ساتھ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کی اظہار فرمایا اس طریقے سے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے انا اغن شرکا ان شرک میں تمام شرکا سے شرک سے بے نیاز ہوں فمن عامر علی عمل جس نے میرے لیے کوئی عمل کیا اشرکا ہے غیری اس میں میرے علاوہ کسی کو شریک کر لیا فنا من ہو بری میں اسے لوگوں سے بری ہوں وہ حوالی اشرک وہ عمل اس کے لیے ہوگا جس کو اس نے اس عمل میں شریک کیا یعنی انسان نے ریاکاری کی دکھاوا کیا اللہ کی خالص سے بات نہیں کہ دوسرے کو شریک کر لیا دکھاوے کے طور پر ریا اور نمود اور شہرت کے طور پر تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ وہ عمل اس کے لیے ہوگا جس کو اس نے شریک کیا اور میں اس سے بری ہوں میرا اسے کوئی تعلق نہیں کون فرماتا ہے اللہ حرب العامن فرماتا حدیث قدسی صحیح مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوا ریاکاری شرک ہے یہ حرام اور ناجائز ہے اور اگر ریاکاری یہ انسان کے عقیدے کے اندر ہو اگر یہ انسان کے عقیدے کے اندر ریاکاری ہو تو یہ کیا ہے یہ تو بڑا جر یہ تو یہ کفر ہے یہ یہ نفاق ہے اگر انسان کے عقیدے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو تو اس سے معلوم ہوا کہ ریاکاری بھی بڑا جرم ہے جیسے منافق ص اللہ کے سر کے زمانے میں ان کے ایمان میں ریاکاری تھی تو مسلمان ہی نہیں ہیں لیکن اگر ایمان میں ریاکاری نہیں ہے وہ ایمان لاتے ہیں صحیح لیکن عمل میں ریاکاری ہے تو یہ بھی شرک ہے لیکن یہ چھوٹا شرک ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھری ہے اس لیے قیامت کے دن عالم لایا جائے گا مجاہد آئے گا مالدار آدمی آئے گا تینوں کو اللہ نے نعمتیں دی تینوں عمل بھی کیا لیکن ریاکاری تھی اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹتے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریا کاری بھی بڑا جرم ہے یہ حرام ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثیں ہیں کہ آپ نے ریا کاری کرنے سے منع کیا ہے لہذا یہ بھی بڑا جرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں اللہ تعالیٰ جس سے بری ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری تو جس گناہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیا جائے شریعت کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام اور ناجائز ہے اور وہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابامین ہمیں ہر طرح کی گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ اربامین ہم سب کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اور سنت پر قائم رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد علیہ وصحب اجمعین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ